حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک مرد بیٹھا تھا آپ نے فرمایا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کر لیا کرو کہ تم کسی اپنے پاس آنے کی اجازت دے رہی ہو کیونکہ رضاعت بھوک سے ہوتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو